یہ وہ جو یہی کرتی ہوں اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو اللہ کی مداح کرتی ہیں بہت ساروں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتی ہیں الفاطین اور اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں ہوتے مگر پانچ خدا علامہ سیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق سارے کو دیکھیے ونازل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله تعالى فإن يسلبهم الذباب شيئا اور یہ آیت نازل ہوئی یہود کے قول کا رد کرنے کے لیے جس وقت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اس قول باب کے اندر مکشی کی مثال بیان کی کبوت کی قول ہی کا مثل جان کبوت اور اپنے اس قول کا جان کبوت کے اندر مکڑی کی مثال کو بیان کیا پھر اپنے ارشادات میں اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کے کو بیان کیا تو یہودیوں کے اس قول کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاید کو حاضر فرمایا قول کیا تھا ان کا اللہ کے ذکر کی حاضر اشیاء الفرسی تھا کہ ان رضیل چیزوں کا ان گھٹیا چیزوں کا ان بے قیمت چیزوں کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کیا مراد اللہ تعالیٰ کی کہا کرتے تھے یہودی اللہ نے قرآن میں مکڑی کا ذکر کیا مکھی کا ذکر کیا عجیب قرآن ہے عجیب فصاحت و بلاغت والا ہے جس کے اندر مکھی مکھی ایک بے قیمتی کی چیز کسی کو قدر و قیمت نہیں ہے مکڑی اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کی مراد کیا ہے اسے یہ اعتراض کیا تھا تو ان کے رد کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ان اللہ مکھی اور مکڑی تو بہت دور کی چیزیں ہیں یہ تو بڑی ہیں اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بھی نہیں شرماتے کہ وہ کسی مچھر کی ہی مثال کو بیان کرے اللہ اس بات سے بھی شرم محسوس نہیں کرتا پھر سمجھانا ہو تو پھر ادنا مثالیں دے کر بھی سمجھایا جاتا ہے ان اللہ غریبا مثلاً غریبا ایا جہادا مثلا مفعول اول یہ مثلا مفعول اول ہے یا جہادا سے یا غریبا یا غریبا یا جہادا کی معنی میں ہے تو اس کا مفعول اول کیا ہوا مثلا ما نقم موصوفا بما بعدها مفعول ثانی نہ یہ نقرۂ موصوفہ ہے اور اس کے ماں باپ ہے بہود یہ مفہوم ثانی ہے مسئلہ کانا کوئی بھی مثال ہو چاہے رشا ترجمہ یہ بنے گا کوئی بھی مثال ہو ٹھیک ہے تو نظر چونکہ تعمیم کا فائدہ دیتا ہے کوئی بھی مثال ہو خواب وہ مکھی کی ہو خواب مکڑی کی ہو یا مچھر کی ہو ٹھیک ہے اور ظاہر لتا کی طرف کی سطح کی جو ماں ہے یہ زائدہ ہے کی تاکید کے لیے یعنی ایک چیز کی کٹیا ہونے کی شدت کو بترانے کے لیے مچھر مکڑی یا جو ہے وہ مکھی کی بات کرتے ہو مچھر اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں یا مچھر سے بھی کم کر کوئی چیز ہو اس کو جان کرنے سے نہیں شرماتے تمام ثانی جمع کے بعد ہے وہ مفول ثانی یعنی بہرو رکھا مفرد مفرد یہ کی ہے اور وہ چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے ہو کہا یا اس سے اوپر کی کوئی چیز ہو اوپر کی کوئی چیز کا مطلب یہ دیکھو اوپر بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتے یا اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو اس سے بڑھ کر کس چیز میں یا تو جسامت میں اس سے بڑھ کر ہو جیسے اوپر مکھی اور مکڑی کا ذکر ہوا یا پھر یہ ہے کہ خصت کے اندر یعنی حقیقت کے اندر ایک فقیر کی مخلوق ہونے کے اندر بھی وہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے علاقہ ان کو بیان نہ ہوں معافی کے اندر حکم ہے اللہ تعالیٰ اس کے بیان کو اس کے واضح کرنے کو شور سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر حکمت گوشیلا ہے فعم النبین آمن فیعلمون انہ الحق بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ انہ الحق کہ اللہ نے جو مثال ذکر کی ہے مچھی کی مکڑی کی یا مچھر کی یہ اللہ کی طرف سے حق ہے ثابت الواقع موقعات یہ ثابت ہے پروردگار کی طرف سے اور موقع کی مناسبت سے واقع بھی ہوئی ہے وہ امن لذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا کیونکہ کفار نے دیکھو اعتراض کیا کیا تھا کہ یہ کیسا قرآن نازل ہوا ہے محمد عربی پہ اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑے پروردگار کا یہ کلام ہے فصاحت سے بلاوت سے بھرپور ہے یہ عجیب کلام ہے جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی حقیق چیزوں کا بھی ذکر آ رہا ہے تو مومین کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کا ذکر کیا اور اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ مچھر کا بھی ذکر کر دیا تو یہ اللہ کی طرف سے مثال دینا حق ہے برحق ہے امن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تو یہ کیسے پھرتے ہیں اللہ اس مثال کو ذکر کر کے کیا چاہتے ہیں مثلا یہ تمیز ہے اے لحاظ المسلی یعنی اس مثال کے ذریعے سے لہٰذا مثلا کی اصل کی عبارت کیا بنے گی لہٰذا مسئلے وما استفام انکاری اور ما استفام انکاریہ ہے مبتدا اور مبتدا کے معنی نہیں ہے ما وضاب مانا الجی اور ذا ما کے بعد ذا ہے ما مبتدا ہے استفام انکاری بھی ہے مبتدا ہے اور ذا یہ اللہ جی کے معنی میں ہے اپنے سلا سے مل کر اللہ جی سے موصول آگے سارا اس کا سلا ہے تو یہ سارے اپنے سلا سے مل کر موصول سلا مل کر خبر ہو جائے گی پھر عبارت بھی بنے گی اس کا کیا فائدہ ہے اس مثال میں کیا فائدہ ہے اعلیٰ تعالیٰ کی جواب اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ان کفار کے جواب میں شاد فرماتی ہیں اس کے ذریعے سے اس مثال کے ذریعے سے اللہ بہت ساروں کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں ان کا ان کو کار کا چھوٹی سی مثال کے انکار کرنے کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیت سے اقرار کیا کہ اللہ نے یہ کیسی چیز جان کر دی جب انکار کیا تو پھر اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے کیا ہوا ان کو گمراہ کر دیا وہ بھی یہی کرتی گا اس چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اللہ بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں راست آنے کی دیتے ہیں بندل بھی اور جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ کون ہیں من مبین مومنین دیتے ہیں اور مومنین کو ہدایت کو دیتے ہیں کہ مومنین اس چھوٹی سی مثال کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور نہیں گمراہ ہوتے اس مثال کے ذریعے سے مگر عن جو اللہ تعالیٰ کی طاعت سے نکلنے والے اللہ خاطین کون ہیں ان کی صفات جان ہو رہی ہیں اللہ دین یقین اللہ وہ لوگ ہیں فاطمین کے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں ما عہدہ الیہم فی الکتب من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کو یہ توڑتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا ان کی کتابوں میں من الایمان یعنی ایمان لانے کا وعدہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فلم بعد میں بعد اس کے کہ وہ وعدہ پکا ہو چکا تھا یعنی پکا وعدہ اختیار کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں میں امر اللہ اور وہ توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اس کو جوڑا جائے ایمان بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کیا اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آنا اس سے بدتعلق تعلقی کرتے ہیں رحمی اور اسی طرح سلا رحمی کا حکم دیا تھا یہ قطع رحمی کرتے ہیں بغیر لوہی اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اور ان بدل من ضمیری ڈگی یہ دیہی کی ضمیر سے بدل ہے امر اللہ کہ وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا دیہی یعنی والا جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا نفل عربی اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں زمین میں فساد کیسے برپا کرتے ہیں فساد کیسے مچاتے ہیں اس کی دو سنتے ہیں بل ماں کی ایک دو گنا کر کے بد آمالیاں کر کے سیاحت کو اختیار کر کے وہ عمل ایمانی اور ایمان کے دوسروں کو روکنے کے ذریعے جب ایمان سے خود بھی دور رہیں گے بھٹکتے رہیں گے کوئی نظاری میں ملوث رہیں گے اور دوسروں کو روکیں گے بھی تو پھر زمین میں کیا ہوگا سچا برپا ہوگا اللہ آج کا ہمارا سارا معاشرہ اور سرکردہ لوگ جو ہمارے بادشاہ بن بیٹھے ہیں اللہ کی پناہ ہے میرا خیال ہے اس سب آتے ہیں ایک تو محافی کل عام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا پورے بڑے بڑے شہروں کی سڑکوں پہ کیا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ایک تو خود معاشی اختیار کیے ہوئے ہیں تعلیم یعنی ایمان اور دوسروں کو ایمان پہ بھی ڈاکہ مار رہے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو بھی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جی ہاں الارض یہ زمین میں فساد کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں فاسدین یہی علامت ہے اولئک هم الخاسرون اولئک الموصوفون بما ذکر جن کے اوپر رضائل بیان ہوئے ہیں یہ فاسقین ہم الخاسرون یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں خسارے میں ہوں بمصيرهم الى النار المؤبدة عليهم کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ چلیں گے اس آپ کی طرف جو ہمیشہ ان پر رہے گی یہ اعمال اختیار کر کے یعنی معافی اختیار کر کے اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا اس کو توڑ کر اور لوگوں کو ایمان سے روک کر یہ خسارے میں پڑ گئے اور یہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کی طرف بڑھ رہی ہیں جو ان پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی یہ بات اللہ تعالیٰ ان سب کو منقول فرمائے اور نام نہاد روشن خیال لوگوں کو جو لوگوں کو سب بار دکھا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سے ہمیں محفوظ کرتا ہے دوسری رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے مطابق دیکھیے کہ تم کیسے فکر کرتے ہو کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا یا اہل مکہ اے اہل مکہ اے مکہ والو تم اللہ کا انکار کیسے کر رہے ہو بکول تم ابوادن حالانکہ بات یہ ہے کہ تم تو مردہ تھے جو پسند کے اصلا بھی اپنے باپ کی پشتوں میں تم سے خود کی حیثیت تھی تمہاری کو پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی پھر ارحامی ماں کے پیٹ کے اندر اور دنیا اور دنیا کے اندر روح تھی تم روح کو تمہارے اندر پروان چڑھایا چڑھوایا استعمال اور استفام ہے اللہ کا انکار کرتے تعجب کے لیے کیوں ملک رہیم محاقیام الرحانی کہ جب دلائل قائم ہو گئے اور ڈان ڈپٹ اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلا دیا کہ یہ سزا ہوگی اس کے باوجود بھی تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے تو ان کے کام کیا ہوا تعجب کے لیے یہ بڑے تعجب کی بات ہے تم کچھ بھی نہ تھے پھر اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ میں زندہ رکھا تمہیں زندگی دی ہے تمہیں روح دی ہے تم پیوں گے تو پھر وہ تمہیں موت دے گا انتقائی آ جا جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا پھر وہ تمہیں موت دے گا تم میے کو کی پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیامت میں تمہیں زندہ کرے گا تم مہیلے گی پھر تم اسی کی طرف دوڑ لگاؤ گے لوٹائے جاؤ گے تو جب یہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک بے جان نسخے سے پیدا کیا پھر تمہیں زندگی بخشی ہے پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گا اور اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا تو ایسے اللہ کا تم انکار کیسے کرتے ہو آئے مکہ تو یہ تعجب کی بات ہے تو رسونا بعد الماسی کہ تم لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف اٹھانے کے بعد فیوجا سے اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا وقال تعالى دليل على البعث لما انكروه قال تعالى نے ضرور دلیل کے دلیل على البعث یعنی ماننے کے بعد دوبارہ اس نے پر دلیل کے طور پر اشارہ فرمایا جب ان کو کفار نے انکار کیا تھا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے ان پیدا کیا ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں اے الارض ما فيها زمین کو پیدا کیا زمین کے اندر جو چیزیں تمہارے فائدے کی تمام چیزوں کو زمین کا مانا تمام چیزوں کو لیکن تفریح دینی گی فائدے تم سے فائدہ اٹھا ہوتا تفریح تم سے نصیحت حاصل کرو عبرت پکڑو زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں معدنیات ہیں نباتات ہیں باغات ہیں پھل پھول ہیں ان سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں اور عبرت کے لیے کیا چیزیں ہیں پہاڑ ہیں جنگلات ہیں درخت ہیں دریا ہیں سمندر ہیں کہ اتنی ساری چیزیں اتنے بلند والا پہاڑ سہارا اتنا اتنے وسیع اور سمندر دریا اتنا پانی یہ اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کے اندر عبرت ہے پھر اللہ نے افروز ہوئے آسمان کی طرف یعنی زمین کو پیدا کرنے کے بعد قصد یعنی کے منع ہے نے ارادہ کیا آسمان کا آسمان کو برابر کیا سات آسمانوں میں کی ضمیر آسمانوں کی طرف راجی ہے کیونکہ یہ تمام کی طرف لوٹ رہی ہے ایسے یہ رہا تھا معافی آئے تھے سفرا کا فضا یعنی آسمانوں کو بنایا آسمانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا سات آسمانوں کو پیدا کیا وہ عبید الشین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے مجھ مدن و مفت ہر چیز کے اجمالی باتیں کو بھی جانتا ہے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بھی جانتا ہے افلا تعتبرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اس بات کی ابتدا جب اللہ ان تمام چیزوں کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو مختار قادر تو وہ تو ذات بہت بڑی ہے تم تو کچھ بھی نہیں وہ تمہارے مقابلے میں بہت بڑی ذات ہے اور وہ تمہارے دوبارہ پیدائش کے مرحلے میں گزارنے پر قادر ہے یعنی تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے تو یہ قدرت دکھا کر زمین اور آسمان میں جو چیزیں ہیں ان کا نمونہ انسان کو سمجھا کر اسی طور پہ بتلا دیا کہ جو اللہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ایک مردہ بے جان اس سے جتنے پیدا کرنے والا ہے پھر موت دینے والا ہے وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے اس بات کو اے اہل مکہ تم کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں مانتے یہ آیت مکمل ہوئی انشاءاللہ شاء نمبر تیس سے کل سمر ہوگا انشاءاللہ